السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 524 یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے پڑوسیوں کے متعلق یہ بھی سبق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی حضرت ابو کو عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ياخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن فقال ابو هريره رضي الله عنه قلت انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي فعد خمسه وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تمہیں الحدیث الترمیدی ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ باتیں سیکھے پھر ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھائے جو ان پر عمل کریں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ پانچ باتیں ارشاد فرمائی نمبر ایک حرام سے بچو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے نمبر دو اللہ تعالی نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے نمبر تین اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے نمبر چار جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے نمبر پانچ زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ خاص سلوک کیجیے اور زیادہ مت ہنسی آج کل تو لوگ خالی ہنسنے کے لیے محفلوں میں جاتے ہیں نہیں ہنسنا جو ہے یہ آدمی کا وقار ختم کر دیتا ہے مسکرائے آدمی لیکن کہا لگا کہ ہنسنا یہ انسان کے وقار کے خلاف ہے ان نصیحتوں کو پلے باندھ لیجئے اپنے بچوں کو ہی بتا دیجئے اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ دیکھیے میں نے پڑھا اب یہ کلمہ جو ہے سیدھا عرش تک پہنچ گیا طواف کر رہا ہے اور اللہ کے سامنے میرا تذکرہ کر رہا ہے کہ مدینہ منورہ سے یونس نے پڑھا ہے یہ اللہ مجھے یقین ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ پڑھو گے تو فوراً آپ کے پڑھتے ہی عرش کا طواف کرے گا اور وہاں جا کر آپ کا بھی تذکرہ کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہو پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے توفیق عطا فرمائے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھو پڑوسیوں کا بہت خیال رکھو اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین